زیادہ بڑی خدمت انسانوں کی غمخواری کرنا اور دکھ درد میں دوسرے کے کام آنا ایک بہت بڑی انسانی خوبی ہے یہ خوبی اس وقت بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے جب کوئی مصیبت بڑے پیمانے پر آ جائے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ کسی پریشانی میں گھر جائیں اس کی ایک مثال پاکستان میں آنے والا حالیہ سیلاب تھا اس سیلاب سے ہونے والی تباہی کی تفصیلات جب میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے آئیں تو لوگوں کا جذبہ ہمدردی پوری طرح بیدار ہو گیا مہنگائی اور معاشی تنگی کے اس دور میں بھی لوگوں نے اربوں روپے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جمع کر دیے بہت سے لوگوں نے اپنے آرام و اسباب کو چھوڑا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے انتہائی تکلیف دہ حالات کا سامنا کرتے ہوئے گھروں سے نکل پڑے مرد عورت نوجوان بوڑھے بچے جس سے جو ہو سکا دامے درمے قدمے سخنے وہ اس نے کیا دوسروں کے مصائب دور کرنے کا یہی جذبہ تمام سوشل ورک اور خدمت خلق کے کاموں کی بنیاد ہے اس کام میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ مصیبت زدگان کی مدد کرتے ہوئے تردد کریں جب انہیں کسی شخص پر اطمینان ہو جاتا ہے تو لوگ جان و مال ہر طرح سے ایسے کاموں کے لیے فعال ہو جاتے ہیں انسانی ہمدردی بلا شبہ انسانیت کا اعلیٰ ترین وصف ہے اور یہی وہ جذبہ ہے جو انسانوں کو جانوروں سے افضل اور برتر بناتا ہے دیگر انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام بھی خدمت خلق کے میدان میں نمایاں نظر آتے ہیں ان کے در سے کبھی سوالی خالی لوٹتا تھا اور نہ مصائب زدہ لوگ خود کو تنہا پاتے تھے مگر عجیب بات یہ ہے کہ سوشل ورک کبھی کسی نبی اور رسول علیہ السلام کی زندگی کا مقصد نہیں بنا اس کے بجائے ان کی زندگی کا اصل مقصد روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے خبردار کرنا اور ان اعمال کی ہدایت دینا ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے مطلوب اعمال ہیں کوئی نبی یا رسول اس طرح کی زندگی اور مقصد کے ساتھ جیتا ہوا نظر نہیں آتا جس طرح کا مقصد آج کے بعض انتہائی قابل احترام سوشل ورکر جیسے عبدالستار عیدی کی زندگی کا ہے بظاہر یہ بات عجیب ہے مگر در حقیقت انبیاء علیہم السلام کا تمام تر کام لوگوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے ہی ہوتا ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک عام سوشل ورکر صرف دنیا کے مسائل کو سامنے رکھ کر انسانوں کے ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے جبکہ نبی اور رسول کے سامنے آخرت کی دنیا کے مسائل ہوتے ہیں عام لوگوں کو دنیا کی محرومی نظر آتی ہے خدا کے نبی یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی محرومی کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا میں انسان کے ساتھ پیش آنے والا بدترین سانحہ موت ہوتا ہے قیامت کے دن خدا کے مجرموں کو ملنے والا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس روز ان کے لیے موت سب سے بڑی خوش قسمتی بن جائے گی دنیا میں معذوری اور آنسوؤں کا مشاہدہ انسانی ہمدردی کے جذبات ابھارتا ہے انبیاء کی نظروں کے سامنے وہ جہنم ہوتی ہے جس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دینے والی آگ نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی عام لوگوں کو غربت و افلاس سب سے بڑا مسئلہ لگتے ہیں قیامت کے دن سب سے بڑا مسئلہ جنت کی ابدی بادشاہی سے محرومی ہوگا انبیاء کی سیرت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ بلا شبہ لوگوں کی دنیاوی مصائب حل کرنا بڑی خدمت ہے لیکن انہیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا زیادہ بڑی خدمت ہے آج بھی جو لوگ اس کام کے لیے اٹھتے اور اس کام میں مالی اور عملی تعاون کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہیں بیک وقت خدمت خلق کا اجر بھی ملے گا اور عبادت رب کا بھی وہ نصرت دین کا اجر بھی دیکھیں گے اور انسانوں کی خیرخوائی کا سلا بھی پائیں گے معرفت کی دعا جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں ایک واقعہ اکثر پیش آتا ہے وہ یہ کہ رات کے کسی پہر میں جب دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے سوتا ہوا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہوا بیدار ہو جاتا ہے اس کی آواز سن کر اس کی ماں بھی فوراً بیدار ہو جاتی ہے بچہ بھوکا ہوتا ہے تو اسے دودھ دیتی ہے بستر گیلا کر دیتا ہے تو کپڑے بدلتی ہے غرض بچے کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے ماں اپنی نیند اور آرام بھول کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے ماں کی یہی محبت اسے ماں بناتی ہے لوگ ماں کو جانتے ہیں خدا کو نہیں جانتے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب خدا کو پکارا جاتا ہے تو وہ ایک ماں سے زیادہ تیزی سے اپنے بندے کی طرف لپکتا ہے شرط یہ ہے کہ بندے کی دعا معرفت کی دعا ہو وہ مفاد کی دعا نہ ہو مفاد کی دعا وہ ہوتی ہے جس میں انسان خدا کو مسئلہ حل کرنے کی مشین سمجھ کر پکارتا ہے جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے اس کے پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہے خدا کی عنایت مہربانی صفات عالیہ اور شکر گزاری کا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بہت کریم ہیں وہ ایسی دعاؤں کا جواب بھی دیا کرتے ہیں مگر اس میں وہ انسانوں کی حکمت و مصلحت کی رعایت ضرور کرتے ہیں اس کے برعکس معرفت کی دعا اس دل سے نکلتی ہے جو خدا کو اس کی عنایات اور صفات کے حوالے سے جانتا ہے ایسا دل بچے کی طرح ہی اپنی تکلیف پر تڑپ کر اپنے رب کو پکارتا ہے مگر اس کا پکارنا محض پکارنا نہیں ہوتا وہ خدا کی صفات کا اعلی ترین بیان بھی ہوتا ہے وہ کسی بچے کی آواز پر ماں کو اٹھتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے رب یہ سوئی ہوئی ماں روتے ہوئے بچے کے لیے اٹھ گئی میں کیسے مان لوں کہ وہ رب جسے نیند آتی ہے نہ اونگ اپنے بندے کی آہ پر اس کے دکھ دور کرنے نہ اٹھے گا یہی وہ دعا ہے جس کے بعد ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے آسمان و زمین کا مالک ماں سے زیادہ تیزی سے لپک کر اپنے غلام کی دستگیری کرتا ہے مگر بدقسمتی سے آج کثرت دعا کے اس دور میں یہی معرفت بھری دعا بہت کم ہے کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے خدا کی ہستی سے زیادہ حسین وجود کسی کا نہیں مگر اس کا یہ حسن اس کی صفات کی شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے سورج اس کے جلال کا ایک ادنا پر تو ہے بدر کامل اس کے جمال کا ایک حقیر نمونہ ہے آسمان اس کی عظمت کا ایک معمولی سا نشان ہے بارش اس کی رحمت کا محض ایک قطرہ ہے زندگی اس کی قدرت کا صرف ایک اشارہ ہے مخلوقات میں پائی جانے والی محبت اس کی شفقت کا بس ایک ذرہ ہے خدا کی صفات کاملہ کا مخلوقات میں یہی ظہور وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ اس کا رب کیسا ہے اس بے مثل خدا کی معرفت اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ خود بھی کامل ہو جاتا ہے خدا کی بندگی اس کی زندگی ہو جاتی ہے مخلوق سے محبت اس کی عادت بن جاتی ہے صبر اس کی سیرت اور شکر اس کا طریقہ بن جاتا ہے خدا کی یاد اسے قوت دیتی ہے اور خدا کی لگن اسے ہر سرد و گرم میں باعمل رکھتی ہے یہ بندہ مومن ہوتا ہے جس کا دل خدا کا گھر بن جاتا ہے خدا کے اس گھر میں کبھی کوئی منفی جذبہ جگہ نہیں بنا پاتا حسد تکبر کینہ نفرت بخل اسراف نمود و نمائش نفسانیت غفلت غیبت تجسس بدگمانی حرام کی محبت جیسی گندگیاں کبھی اس گھر میں نہیں آ سکتی جس گھر میں خدا کی یاد رہتی ہو اس کی خوراک اس کی گفتگو اس کی عادات سب اس کے قابو میں ہونے کے باوجود اس کے رب کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی اور اگر کبھی چلی جائیں تو وہ توبہ کے آنسوؤں سے اپنے ہر داغ کو دھو ڈالتا ہے یہ بندہ مومن ایک مکمل آزاد وجود ہوتا ہے لیکن یہ ایک مکمل پابند اور گرفتار شخص بن کر جیتا ہے یہی آزاد مگر اسیر بندہ در اصل بندہ خدا ہوتا ہے تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا کیا اسیری ہے رہائی ہے ٹیم ورک اردو زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ایک اکیلا دو گیارہ یہ محاورہ اس بات کا بڑا خوبصورت بیان ہے کہ مل کر کام کرنا تنہا کام کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے تاہم مل کر کام کرنے کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کریں اپنی ذات کو نمایاں کرنے اور ذاتی مفاد کو اہمیت دینے کے بجائے مشترکہ مقاصد کو اہمیت دیں جب اختلاف ہو جائے تو اسے انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اس حقیقت کو مان لیں کہ لوگ مختلف انداز سے سوچ سکتے ہیں ایک کاروباری ادارے میں اتحاد عمل اس لیے وجود میں آ جاتا ہے کہ وہاں اختلاف کی شکل میں کوئی بھی شخص خود علیحدہ ہو سکتا ہے یا مالک اسے الگ کر کے اسی صلاحیت کا دوسرا آدمی تنخواہ پر ملازم رکھ سکتا ہے تاہم ایک غیر کاروباری ادارے میں صورتحال بہت مختلف ہوتی ہے وہاں لوگ کسی مفاد کے گرد نہیں بلکہ کسی مشترکہ مقصد کے گرد جمع ہوتے ہیں ایسے با مقصد لوگ بہت اعلی انسان ہوا کرتے ہیں تاہم ان اعلیٰ انسانوں کی ایک قیمت ہوتی ہے یہ قیمت ان کی رائے کا احترام ان کی خودداری کا لحاظ اور ان کی صلاحیت کے لحاظ سے ان کو کام دینا ہوتا ہے تاہم ایک دوسری چیز اس کے ساتھ بہت اہم ہے وہ ان لوگوں کی مستقل تربیت ہے اس بات کی تربیت کہ لوگ خودداری کو خود پسندی اور انا میں تبدیل نہ کر دیں لوگ اپنی صلاحیت کے اظہار میں ادارے کے ڈسپلن اور بنیادی اصول کی خلاف ورزی نہ کریں وہ اپنی رائے کے عشق میں دوسروں کی آرا اور خیالات کو نظر انداز نہ کرنے لگیں اجتماعی کامیابی اسی دو طرفہ قیمت کا نام ہے یعنی اعلی انسانوں کا لحاظ رکھنا اور ان لوگوں کا اپنی اصلاح و تربیت کے لیے تیار رہنا یہی دو طرفہ رویہ ٹیم ورک کو مؤثر بناتا ہے ملیکم مقتدر بادشاہ کا نام انسانی دنیا میں قوت طاقت دولت اور عظمت کا سب سے بڑا نشان رہا ہے آج کے جمہوری دور میں بادشاہوں کے اختیارات تو کچھ کم ہوئے ہیں لیکن باقی حیثیتوں میں آج بھی وہ معاشرے کے اعلیٰ ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں تاہم آج کے نسبتاً کم اختیار رکھنے والے بادشاہ ہوں یا ماضی کے مختار کل قسم کے بادشاہ تمام بادشاہ اپنے اقتدار کی عظمت کے باوجود انگنت قسم کی محتاجی کا شکار تھے موت بیماری دوسروں پر انحصار بغاوت کا خوف وغیرہ جیسی چیزوں سے لے کر بھوک پیاس اور نیند تک کچھ بھی ان کے قبضہ قدرت میں نہ تھا لیکن اس دنیا میں ایک بادشاہ اور ہے جو اپنے آپ کو ملیک مقتدر کہتا ہے یعنی وہ صاحب اقتدار بادشاہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو موت و بیماری سے بلند اور نیند اور اونگ سے پاک ہے جسے بغاوت کا اندیشہ ہے اور نہ بھوک کا وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ہر وجود اسی کا محتاج ہے عجیب بات ہے کہ دنیا میں لوگوں کو ہر فانی اور محتاج بادشاہ کی عظمت نظر آ جاتی ہے مگر الحی القیوم کی عظمت دیکھنے والی آنکھیں بہت کم ہیں بادشاہوں سے خوف و تما رکھنے والے بہت ہیں مگر خدا ذوالجلال سے امید و اندیشہ رکھنے والے بہت کم ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ صاحب اقتدار بادشاہ سب کچھ ہے بس پیشانی کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن وہ انسان ہی کیا جو آنکھوں کی بسارت سے ہر چیز دیکھے انسان تو وہ ہے جو عقل کی بصیرت سے حقائق کو پہچان لے ملیکم مقتدر ایسے ہی انسانوں کی تلاش میں ہے جو غیب میں رہتے ہوئے خدا کو پہچان لیں جو اس کی عظمت کے آثار دیکھ کر اس کی حمد تسبیح اور تعریف کر سکیں جن کی زبان اس کے ذکر اور جن کا دل اس کی یاد میں مشغول رہے جو خالق کے لیے سراپائی عبادت اور خلق کے لیے سراپائی رحمت و شفقت ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ملیکم مقتدر عنقریب اپنے جیسا خود مختار صاحب اقتدار بادشاہ بنا دے گا کبھی نہ ختم ہونے والی جنت میں جنت کا نشہ انسان ایک لذت پسند مخلوق واقع ہوا ہے وہ جانوروں کی طرح ضرورت و جبلت کی تسکین تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے ذوق جمال لذت کام و دہن حسن سماعت اور دیکھنے سونگنے اور چھونے کی حصوں کی کامل تسکین چاہتا ہے انسان بحر لذت کی گہرائی میں اتنا ڈوبنا چاہتا ہے کہ وہ نشے جیسی چیز کو اختیار کر لیتا ہے جو انسان کے جسم اور اس کی عقل دونوں کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے نشہ بلا شبہ انسان کی دریافت کردہ آخری لذت ہے جو انسان کو ایک مستقل کیف و سرور کے احساس میں ڈبوئے رکھتا ہے یہ الگ بات ہے کہ انسان کی فیصلہ کن محدودیت اس نشے کو رسوائی شرف انسانی سے محرومی اور فرد اور خاندان کی تباہی میں تبدیل کر دیتی ہے نشے کی تمام تر برائی کے باوجود یہ اس حقیقت کا بہت عمدہ بیان ہے کہ انسان لذت کو محسوس کرنے کی انتہائی صلاحیت رکھتا ہے مگر بدقسمتی سے وہ ایسی دنیا میں جی رہا ہے جہاں اس کی عقل اور اس کا جسم لذت محسوس کرنے کی اس صلاحیت کا ساتھ دینے سے قطن آجز ہے اس کا سبب یہ ہے کہ خالق کائنات نے موجودہ دنیا تعارف لذت کے لیے بنائی ہے تسکین لذت کے لیے نہیں قریب وہ دنیا قائم ہو رہی ہے جہاں انسانی صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ نشہ لذت و سرور کا سبب تو ہوگا مگر اس کے جسم اور عقل کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا سورہ واقعہ یہ دنیا جنت کی دنیا ہوگی جہاں ہر محدودیت ختم ہو جائے گی اور اہل ایمان اپنی لذت کی آخری تسکین پا لیں گے یہ جنت ان لوگوں کا انعام ہے جو موجودہ دنیا میں شوق لذت کو ذوق اطاعت کے تابع رکھتے ہیں جو حرام کی راہ سے لذت کی تسکین نہیں کرتے جو اپنے قلب و نظر کو آوارگی جسم کو رزق حرام ہاتھ اور زبان کو ایزا پسندی سے بچاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو قریب ہمیشہ باقی رہنے والی لذت بھری جنت میں جگہ دے دی جائے گی کال سینٹرز جدید دنیا میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں ہونے والی ترقی نے جہاں اور کئی چیزوں کو جنم دیا ہے وہیں کال سینٹرز کی شکل میں کاروباری اداروں اور صارفین کے درمیان رابطے کو بہت آسان بنا دیا ہے بڑے بڑے ادارے اپنے کسٹمرز کے مسائل کے حل اور دیگر مقاصد کے لیے کال سینٹرز کا استعمال کرتے ہیں بعض ادارے یہ اہتمام کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کال سینٹر سٹاف سے براہ راست گفتگو کرنا چاہے تو اس کی کال ریکارڈ کر لی جائے اس کا مقصد عام طور پر کچھ اور بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا اصل مقصد تمام کالرز پر یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کریں یہ بات براہ راست صارفین سے نہیں کہی جاتی اس کے بجائے انہیں کال کے آغاز پر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جائے گی یہ اطلاع ہی انسان کو محتاط کر دینے کے لیے بہت ہے انسان بالعموم بے خوفی کی نفسیات میں جیتے ہیں مگر احتساب کا خوف اور نگرانی کا یقین وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی حد میں رہ کر جینا سکھاتے ہیں احتساب اور نگرانی کا ٹھیک یہی تصور قرآن مجید انسانوں کو دیتا ہے وہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ انسان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایک مستعد نگران اسے نوٹ کر لیتا ہے سورہ قاف فرشتے ہمہ وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ہر قول و فیل کا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں سورہ انفطار قیامت کے دن انسان اس ریکارڈ کے ساتھ اس طرح اللہ کے حضور پیش ہوگا کہ کوئی چھوٹی بڑی بات چھپی نہ رہ جائے گی سورہ کہف یہی وہ یقین ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص مومن کہلانے کا مستحق ہے اور یہی وہ یقین ہے جو ایک مومن کو خلوت و جلوت اور فیل میں ہمیشہ محتاط رکھتا ہے کرم والا اور دل والے سوال بہت سادہ تھا اگر آپ کو کوئی شخص گالیاں دیتا رہا ہو تو کیا آپ کسی موقع پر اس شخص کی مدد کرنا گوارا کریں گے حاضرین مجلس نے بلا توقف جواب دیا یہ بہت مشکل ہے ہم کسی ایسے شخص کی مدد نہیں کریں گے جو ہمیں گالیاں دیتا ہو آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم ایسا نہیں کرتے عارف نے لوگوں کی تائید میں سر ہلا کر کہا مگر ایک ہستی ہے جو انتہائی حقیر اور پست لوگوں سے صبح و شام گالیاں بھی سنتی ہے اور ان کی دادرسی بھی کرتی رہتی ہے عارف نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی بلند ترین ہستی ہے ایک صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے اس حدیث قدسی کے مطابق شرک اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بدترین توہین ہے کہ اس کی ذات صفات اور اختیارات میں کسی کو شریک سمجھا جائے مگر آج بیشتر انسان مسلمان ہوں یا غیر مسلم کھلے یا چھپے ہوئے شرک کا شکار ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان گالی دینے والوں اور اپنے بدترین توہین کرنے والوں کو کھانا دیتے ہیں پانی دیتے ہیں اور اولاد دیتے ہیں غرض وہ سب دیتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے لمحے بھر کے توقف کے بعد عارف نے لوگوں سے دریافت کیا جو کریم گالی دینے والوں کے ساتھ ایسا ہے آپ بتائیے وہ وفاداروں کے ساتھ کیسا ہوگا سوال یہ بھی واضح تھا مگر اس سوال کا اہل مجلس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ایسے سوالوں کا دل والے زبان سے جواب نہیں دیا کرتے کسی نے گردن چھکا لی کسی کی آنکھ سے آنسو بہ نکلے اور کوئی اپنا احتساب کرنے لگا کہ وہ اس کریم و شفیق ہستی کے وفاداروں میں سے ہے یا نہیں لغویات قرآن کریم میں کئی مقامات پر اہل ایمان کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ لغویات سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں لغویات اصلاً گناہ کے کام نہیں ہوتے بلکہ یہ وہ پست رویے ہوتے ہیں جو اعلیٰ شرف انسانی کو مجروح کرتے ہیں یا پھر وہ لایانی اور بے مقصد اعمال ہوتے ہیں جن سے انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود وقت دے کر ایک اعلیٰ مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے ساٹھ ستر برس کی اس مختصر زندگی میں انسان کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد رکھا گیا ہے کہ وہ خواہشات اور جذبات پر قابو پا کر اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کرے جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کا حقدار قرار پائے گا بدقسمتی سے آج کے انسان کے سامنے یہ مقصد باقی نہیں رہا بلکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متا یعنی اپنے وقت کو لغویات میں بے دریغ ضائع کرتا ہے زمانہ قدیم میں ان لغویات کی ایک شکل گھروں بازاروں اور چوراہوں پر بے معنی گفتگو کا کیا جانا تھا اور دور جدید میں موبائل پر بے مقصد گفتگو بلا ضرورت میسیجز کا تبادلہ اور انٹرنیٹ پر بلا ضرورت چیٹنگ اور سرفنگ اس کی نمایاں مثالیں ہیں خاص کر نوجوان طبقہ اپنی بہترین صلاحیتوں سیکھنے کے قیمتی اوقات اور والدین کی خون پسینے کی کمائی کو ان لغو چیزوں پر بے ضائع کرتا ہے انہیں لغویات کی ایک شکل ٹیلی ویژن کے اکثر وہ پروگرام ہوتے ہیں جن میں تفریح کا عنصر بہت کم اور لغف باتوں بے مقصد داستانوں اور وقت کے زیاں کے علاوہ گناہ کی مختلف شکلوں کی کثرت ہوا کرتی ہے ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں زندگی کے محدود لمحے دیے گئے ہیں اور ہر لمحہ صرف ایک بار ملتا ہے اس لیے ہر لمحے کو یہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے کہ اگر یہ گناہ و نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہیں ہوا تو لغویات میں بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے سیرت مصطفیٰ بے مثل باخدا حلم اور صبر کسی انسان کی شخصیت کو جاننے کا سب سے زیادہ اہم پیمانہ ہوتا ہے پھر حلم کو جانچنے کے بھی کئی مقامات ہو سکتے ہیں جن میں سے دو ایسے ہیں جو کسی انسان کے حلم کا آخری پیمانہ ہوتے ہیں ایک یہ کہ کسی شخص نے اپنی اولاد کے حوالے سے پیش آنے والے صدمات پر کس رویے کا مظاہرہ کیا اور دوسرا یہ کہ اپنے دشمنوں کے ظلم و زیادتی کے باوجود ان پر قابو پانے کے بعد انسان کا رویہ کیسا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان دونوں مقامات پر حلم صبر برداشت اور افو درگزر کے آخری مقام پر نظر آتی ہے پہلے اولاد کے معاملے کو لے لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متعدد اولادوں سے نوازا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی چار صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں جبکہ دو بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب طاہر و طیب تھا آپ کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم بی بی ماریا سے پیدا ہوئے حضرت فاطمہ کو چھوڑ کر آپ کی تمام اولادیں آپ کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئیں تینوں بیٹے بچپن کی عمر ہی میں انتقال کر گئے جبکہ تینوں بیٹیاں عین جوانی میں دنیا سے رخصت ہوئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے صرف چھ ماہ بعد ہو گیا یہ باتیں کتابوں میں پڑھنا بہت آسان ہے لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم میں سے کسی شخص کے ساتھ اگر یہ سانحہ پیش آ جائے تو کیا ہوگا ہم اپنی اولاد کا معمولی سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتے مگر سرکار دو عالم کی ذات پر یہ آزمائش ٹوٹی کہ تینوں بیٹے بچپن کی اس عمر میں جب انسان بچوں کی ایک ایک ادا پر نثار ہو رہا ہوتا ہے انتقال کر گئے اور بیٹیاں جوانی کی اس عمر میں جب موت کا تصور کرنا بھی بوجھل معلوم ہوتا ہے خالقی حقیقی سے ملیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صدمات کو کمال حوصلے کے ساتھ برداشت کیا آپ کے آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال جنگ تبوک کے بعد بالکل آخری دور میں ہوا جب آپ کے وہ الفاظ تاریخ میں نقل ہو گئے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمائے تھے ہماری آنکھیں بہہ رہی ہیں دل افسردہ ہیں مگر ہم زبان سے صرف وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے دنیا میں کوئی اور شخص ہے جو صبر و برداشت کی یہ نظیر پیش کر سکے دشمنوں کے معاملے میں بھی آپ کا علم درجۂ کمال کو پہنچا ہوا تھا آپ کو اللہ کے راستے میں ہر وہ تکلیف دی گئی جس کا تصور کیا جا سکتا ہے آپ نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں اور ہم قبیلہ لوگوں کی بدترین مخالفت جھیلی صبح و شام طرح طرح کے توہین آمیز کلمات خطابات اور تنزیہ جملے سنے ہر طرح کا الزام بہتان حج و گوئی استحضا اور سوشل بائیکاٹ سہا این حرم پاک میں مکہ کے بازاروں میں اور تائف کے پہاڑوں پر آپ اور آپ کے ساتھی ہر طرح کی مخالفت ذلت اور تشدد کا شکار رہے ہجرت کے بعد بھی جنگ و جدل کی سختیاں جھیلیں تو کبھی محبوب ترین رشتہ داروں اور عزیزوں کی کفار کے ہاتھوں انتہائی دردناک موت کا سانحہ جھیلا کبھی یہود و منافقین کے ہاتھوں اپنے اہل خانہ پر بدترین بہتانوں کو برداشت کیا تو کبھی اپنی ذات کے حوالے سے غلیظ اسکینڈلوں کو سہا مگر کبھی بد دعا نہ دی نہ انتقام لیا پھر ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہر ہر دشمن پر قابو دے دیا آپ چاہتے تو ہر دشمن کو ہلاک کر دیتے اور کچھ نہ ہوتا مگر رحمت للعالمین نے ہر دشمن کو معاف کر دیا ہر ظالم کو بخش دیا ہر قاتل کو چھوڑ دیا جس نے معافی مانگی جس نے سر جھکایا صرف وہی نہیں بخشا گیا بلکہ بھاگنے والے بھی اس بارگاہ سے پروانہ آفیت پا گئے اس حلم کے آگے ہر سر خم گیا ہر گردن جھک گئی ہر دشمن دوست اور ہر مخالف گرویدہ ہو گیا صبر مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ باخدا بے مثل ہیں مگر افسوس صد افسوس یہی صبر وہ وصف ہے جس کا کوئی ادنا پر تو بھی مصطفیٰ کے عاشقوں میں ڈھونڈے سے نہیں ملتا